صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بزرگوں بھائی اور دوستوں آج ہی کائنات کو جب اختلا نے بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس موقع پر ایک شخصیت محترم کو بنایا اور وہ شخصیت آدم علیہ السلاۃ والسلام ہے اور پھر ان کی ضرورت کے خاطر ایک اور شخصیت کو اللہ نے بنایا اور اس شخصیت کا نام ہے حضرت ہم علیہ السلام اور ان دونوں کا بسیرا اللہ شانہ نے جنت میں کروایا ان کا مسکن جنت بنایا ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا جنت بنایا اور یہ کہا کہ تمہیں اپنی زندگی کو یہیں گزارنا ہے اور یہ فرمایا کہ پوری جنت میں آپ جہاں چاہیں پھرو کھاؤ لیکن ایک درخت کو نہ کھانا وہ درخت کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے بس کسی ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا روایتوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ گیہوں کا تھا روایتوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ انجیر کا تھا روایتوں میں یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ انگور کا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا درخت تھا اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے گیہوں کو یا انجیر کو یا انگور کو متعین کیا یہ خلاف سنت ہے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ عالم کوئی درخت تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی قرآن کریم میں نے اپنے اس پیغمبر کو منع کیا تھا اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہو چکا تھا کہ جب آپ کی شخصیت کو پیدا کیا گیا تو چونکہ ساری دنیا کا مکھن اس کو بنانا تھا ساری دنیا کا اصل اصول اس کو بنانا تھا اور آپ دیکھ لیں انسان کو پوری دنیا کی اصل اللہ نے بنایا ہے ملائکہ کو بھی اللہ نے وہ مقام نہیں دیا جو حضرت انسان کو دیا ایک روایت میرے ذہن میں آئی بہت مشہور روایت ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ حضرت حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے قریب آئے اور کہنے لگے نا حنزلہ حن حنزلہ نافک حنزلہ حنزلہ نا منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا صدیق کے اکبر جیسی شخصیت نکلی فرمایا کیسے تم منافق ہو گئے فرمایا نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے گھر جانے کے بعد نہیں رہتی اور بدی ہی بات ہے کہ یہاں جو کیفیت ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوگی سو فیصد نہیں ہوگی ہم ہو یا آپ ہیں جو کیفیت اللہ کی باتوں کے سننے میں ہوا کرتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی یہ بیوی ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں تو حضرت حنزلہ کہنے لگی کہ جو مجلس رسول میں میری کیفیت ہوتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی یہی تو ہے کہ ظاہر کچھ ہوا باطن کچھ ہوا وہاں کچھ اور کیفیت ہے گھر پہ کچھ اور کیفیت ہے تو اسی کو تو نفاق کہتے ہیں تو صدیق کہنے لگے اگر یہی کیفیت کو تم منافق کہہ رہے ہو تو پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا اس لیے کہ نبی کی مجلس میں میری جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی میں یہاں آپ کے ذہنوں کو دستک دیتا ہوں کہ ہنزلہ کا مقام بہت اونچا غسیل الملائقہ ہے حضرت حنزلہ غسیل الملائقہ یہ ایک جہاد میں شہید ہوئے اور نبی کی آواز ان کے کان میں پڑی تھی اور انہوں نے اپنی بیوی سے مجامات کی تھی اور بغیر غسل کیے ہوئے چل پڑے تھے صحابہ کرام کا معمول تعویلات کا نہیں تھا یہ میرا اور آپ کا مزاج ہے کہ جب کوئی حدیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں میرے متعلق نہیں تو آنا متعلق یہ تو ان کے لیے میرے لیے نہیں ہے یہ ہماری تعویلات ہے جمعہ کا دن ہے حضرت خطبہ دے رہے ہیں اور دو چار صحابہ ادھر ادھر کھڑے ہیں حضرت نے فرمایا ایجلی سو بیٹھ جاؤ اور صدیق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپل نکالتے ہیں وہاں ابھی تو کھڑے ہی تھے چپل نکال رہے تھے اور حضرت کی آواز کان میں پڑی ایجلی سو بیٹھ جاؤ تو جہاں چپل نکالتے وہیں بیٹھ جاؤ تو حضرت نے جب دیکھا تو فرما عبداللہ مسجد میں آ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مجلس میں آ گئے مسجد میں آ گئے نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ باہر کیوں بیٹھ گئے حضرت تو ان کو کہہ رہے تھے جو مسجد میں کھڑے تھے تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کا حکم ہو بیٹھ جاؤ اور میرے کان میں آپ کی آواز پڑے اور میں اس کے خلاف آگے چلوں اور اسی حالت میں موت آ گئی اللہ نے پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں گا یہ صحاب کرام کا خوف تھا آج میرے اور آپ کی جو حالات ہیں نا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آر ایس ایس کے حالات ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے یہود کے حالات ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے نصارہ کے حالات ہیں کسی کے حالات نہیں حالات میرے اور آپ کے لائے ہوئے ہیں ان سب کو ہمارے خلاف جو کھڑے کیے ہیں وہ میرے حالات نے کھڑے کیے میری بغاوت رسول نے کھڑا کیا میری بغاوت قرآن نے کھڑا کیا میری بغاوت صحابہ نے کھڑا کیا جب میرے اور آپ کے اعمال میں بدلاؤ آیا میں آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں دیکھو مجھے یہ کس سے کہانیوں سے ایسے دلچسپی نہیں ہے مجھے تو میرے حضرت نے ایک بات فرمائی تھی اللہ اللہ کے رسول کی سنا میں ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں اہد کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کے اوپر پچاس صحابہ کرام کو کھڑے کیے تھے جو جوان تھے اور عبداللہ ابن زبیر کو اس پر امام بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہماری شکست ہو یا ناکامی ہو یا کامیابی ہو اپنی جگہ تم نہ چھوڑ ہم مارے جائیں تو بھی نہ چھوڑنا ہماری بوتیاں نوچ لی جائیں تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا اور کامیابی مل جائے تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا شروع ہی میں اللہ نے میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا شروع ہی میں دے دیا اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ مشرقین جو ہیں وہ عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے اور ایسے بھاگنے لگے کہ عورتوں کی پجامہ جب اٹھایا گیا عورتوں نے بھاگنے کے لیے تو ان کے پاؤں میں جو پازیب پہن رکھے تھے ہمارے وہاں جو چاندی وغیرہ کے پہن تھے وہ جو پازیب پہ وہ بھی نظر آنے لگے اس طرح وہ بھاگ رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کتنے میں جب کامیابی ملی ہے تو یہ صاحب ہے کہ نے کہا چلو نیچے اترو اب تو کامیابی ہو گئی تو عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا کہ نہ اترو اللہ کے نبی نے ہم کو منع کیا فرمایا ہمیں تو کامیابی مل گئی وہ لوگ اتر آئے نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر مسلمان ان کے تعاقب میں لگے ہیں اور ادھر سے خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے اب مسلمان بیچ میں آ گئے جو لوگ حج یا عمرے میں گئے ہوں گے ان کو وہاں نقشہ معلوم ہوا ہوگا کہ کیا حالات ہوئے تھے اب تو کیا ہے وہاں مارکیٹ چل رہی ہے کون حالات کو دیکھتا ہے کہ کیا مسائل ہوئے تھے میں عشاء کے بعد گیا وہاں دو قبریں تھیں دو قبریں ہیں حضرت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مصعب ابن عمیر مکہ کا مالدار ترین ہے کوئی غریب بچہ نہیں تھا لیکن نبی کے خاطر سب کچھ قربان کر کے آ گئے مدینت المنورہ اور غربت کی زندگی گزاری اور عہد میں شہید ہوئے تو عالم مصعب کا یہ ہے کہ صرف ایک لنگی تھی اور شہید کو جن کپڑوں میں انتقال ہوتا ہے اسی میں دفنایا جاتا ہے تو اس ایک لنگی کو کھول کر ان کو جب دفنایا گیا تو حضرت کو یہ بتایا گیا کہ حضرت اتنی چھوٹی لنگی ہے کہ سر دھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں پاؤں دھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے ہم کیا کریں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سر دھانپ دو اور پاؤں کھلا رہنے دو اس پر گھاس ڈال دو اور اسی عالم میں مصعب کو دفن کیا گیا عہد کے میدان کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب ابن عمیر دونوں کی قبر وہاں پر ہے ہم ایک مرتبہ عشاء کے بعد گئے وہ خوشبو آ رہی تھی کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا پاک کی قسم ایسی خوشبو نہیں سنی ایسی بہترین قسم کی وہاں سے خوشبو آ رہی تھی بہرحال وہ تو ایک مارکیٹ بنا لیا گیا تفریح گاہ بنا لیا گیا اور اور گھومنے کی جگہ بنا لی گئی حالانکہ وہ دونوں کی قبر ہمیں رو رو کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنا خون اسی اسلام کے لیے بہایا اس لیے نہیں بہایا تھا کہ تم کیمروں کے ذریعے سے فوٹو لو اور اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ میں حاجی ہوں اور اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ میں عمرہ کرنے والا ہوں اور اپنے فوٹو کو لا کر کے سب کو بتاؤ کہ ہم عہد کے میدان میں بھی گئے تھے اس لیے ان لوگوں نے شہادت نہیں دی تھی بہرحال خالد بن ولید پیچھے سے آ گئے مسلمان بیچ میں پھنس گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ستر صاحب کے شہید ہو گئے خود اللہ کے نبی زخمی ہوئے عبداللہ ابن کیمیا نے پتھر مارا آپ کو آپ کے سر میں کڑی گھس گئی اتنا خون نکلا ہے آپ کو پانی ڈال رہے ہیں خون بند نہیں ہو رہا ہے حضرت علی پانی ڈال رہے ہیں فاطمہ دھو رہی ہے لیکن خون بند نہیں ہو رہا ہے بلاخر چٹائی جلائی اور چٹائی کی رات لگا دی اس کے ذریعے سے خون بند ہوا خود حضرت کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور کتنے حالات تو ایک ذرا سی نبی کی بات کو نہیں مانا منع کیا تھا کہ جگہ نہ چھوڑنا جگہ چھوڑ دی نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی ناکامی میں بدلی کے میدان کا واقعہ سنو ہمارے سامنے تین ایگزامپل ہیں تین مثالیں ہیں تین آئیڈیل ہے بدر کا واقعہ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے بہت غور سے اس بات کو سنو بدر کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تین صفات اپنا گے تو اب شان ہو تمہیں کامیابی عطا کرے گا کون سی تین صفت پہلی صفت صبر اختیار کرنا صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا دوسری صفت تکوا اختیار کرنا تکوے کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا صبر کی تعریف کیا ہے صبر کی تعریف کروے گھونت پینا یہ تعریف نہیں سب لوگ یہی تعریف کرتے ہیں کروے گھونت پیو مصیبت آئے حالات آئے بیماریاں آئے پریشان آئے بس کروے گھونت پی لو نہیں صبر کی تعریف یہ ہے کہ مصائب میں اور پریشانیوں میں کروے گونت پی کر اللہ کے فرائض کو ادا کرو بیمار ہو اپنی جگہ حالات آ گئے اپنی جگہ گھر میں فاقہ ہے اپنی جگہ بیوی بیمار ہو گئے اپنی جگہ انتقال ہو گیا اپنی جگہ بچے کی موت ہو گئی اپنی جگہ کھیتی میں کچھ نہیں پکا اپنی جگہ اور تجارت تھپ ہو گئے اپنی جگہ ان سب کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کا فریضہ نہ چھوٹے اور اگر اللہ کا فریضہ چھوت رہا ہے تو اس کو صبر نہیں کہا جائے گا پھر تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ چور پکڑا گیا اور پولیس اس کو دندے مار رہی ہے تو صبر تو وہ بھی کر رہا ہے تو کوئی اس کو کہنے جاتا ہے کہ بھائی صبر کرو ان اللہ صابری کوئی نہیں کہتا اس کو کہ ان اللہ صابری کیوں وہ گناہ پر پکڑا گیا ہے وہ گناہ پہ مار مارا جا رہا ہے تو مصائب کے اوپر صبر کر کے کروے گھونت پی کر اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اس کو صبر کہا جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب اگر ہونا ہے کسی بھی محاذ پر اے مسلمانوں تمہیں کسی بھی محاذ پر کامیاب ہونا ہے تو تم تین صفتوں کو اپنانا پہلی صفت صبر کو کبھی نہ چھوڑنا دوسری صفت تکوا اختیار کرنا قرآن کریم میں اللہ فرماتے بلا ان تصویروں وقت تکو ویا تو کم ہادا یم دن کم رب کو کم بےخم ست آن اے مسلمانوں اے صحابہ اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوا اختیار کرو گے اور دشمن تین ہزار کا لشکر بھی لے کر آ گئے تو تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا یم دن کم رب کو کم بےخم ست آلاف وہ فرشتے مر نہیں گئے آج وہ فرشتے آج بھی زندہ ہیں ان فرشتوں کی موت نہیں ہو گئی ہے وہ آج بھی زندہ ہے شرط یہ ہے کہ مدد لینے کے طریقے ہمارے پاس ہونے چاہیے دو طریقے قرآن سے آ گئے ان تصویروں اور تب تک اور تیسرا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح مشرقین نقارے بجا رہے ہیں بدر کے میدان میں یعنی اعلان کیا جا رہا ہے کہ نکلو ہمارے لیے اور حضرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں اور سب بندی ہو چکی ہے پھر بار بار وہ نکارے بجا رہے ہیں ڈھول بجا رہے یہ اس زمانے کا طریقہ تھا چیلنج کا کہ آ جاؤ میدان میں اور حضرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے خیمے میں کہ اللہ کے نبی کیوں نکل نہیں رہے جب خیمے میں گئے تو دیکھا کہ حضرت اللہ کے سامنے زاروں کے ہو رہے دعا میں میں ہے ساری کائنات کا مکھن جس کو کتنا اونچا مقام ملا کہ قیامت کے دن شفاعت قبرات ہی کو اللہ نے عطا کیا کوئی نبی کو یہ مقام نہیں ملا لیکن وہ توازو کے ساتھ میرے بھائیوں نبی کی دعاؤں کے الفاظ جب آپ سنو گے نا تو ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے حضرت توازو کے ساتھ دعا کرتے تھے اللہ انی کا مسلط المسکین اے اللہ میں تیرے سامنے ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک بھکھاری ہمارے دروازے پر مانگا کرتا ہے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں انی اسلو کا مسلط المسکین ہماری طرح نہیں کہ کھیلتے کودتے دعا ہو گئی ہماری طرح نہیں کہ یوں ہاتھ پھیر دیا ہماری طرح نہیں کہ دعا کو کھیل اور تماشا بنا دیا حضرت اس طرح چھپ کر دعا فرماتے تھے اللہ اسلو کا مسلط المسکین اللہ میں تو اس سے ایسے مانگتا ہوں جیسے مسکین کسی کے سامنے اللہ استر اللہ میں مستر بے چین بے قرار ہو کر تیرے سامنے مانگتا ہوں اے اللہ میں آجیز اور زلیل ہو کر تیرے سامنے مانگ رہا ہوں جیسے دنیا والا ذلیل ہو کر اپنی عزت کو رکھ دیتا ہے جب میں کسی کے سامنے جاتا ہوں میری عزت رکھ دیتا ہوں ارے میری بیوی کی عزت کو کھول کر رکھ دیتا ہوں کہ میرے گھر میں یہ مصیبت یہ مصیبت یہ مصیبت میری بیوی نے یوں کر دیا میرے بچوں نے یوں کر دیا میرے بچوں کی عزت کو داؤ پر لگا کر کے میں سوال کرتا ہوں اللہ کہتا ہے تو میرے سامنے اتنے جھکو گے تو وہ نہیں دے گا لیکن میں تمہیں ضرور عطا کروں گا تو حضرت انتہائی توازو کے ساتھ دعا فرماتے تھے ہمیں تو آداب دعا بھی معلوم نہیں آداب دعا قرآن سے ثابت ہے دیکھو سورہ نوح کی تلاوت کرو ان علماء سے پوچھو اس کی تفسیر معلوم کرو آداب دعا قرآن کریم نے بتائی اللہ تعالیٰ حضرت نو علیہ السلام کے کلام کو نقل کر رہا ہے قرآن میں کہ حضرت نوح جب دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک دم نہیں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من القافرین دیارا دعا نہیں شروع کر دی پہلے اپنی کارگزاری سنائی اللہ <laughs> انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم ہوں ثيابهم وسطیاب واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا فرو میں نے ان کو دن میں بھی بلایا میں نے ان کو رات میں بھی بلایا میں نے ان کو علانیہ بھی بلایا میں نے ان کو چھپ کر بھی بلایا آج کل کی زبان میں ترجمہ کرو میں نے عمومی گز بھی کیا کیا خصوصی غش بھی کیا تو انہوں نے کیا کیا اے اللہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہے بس سب سو سیاح اپنے چہروں کو ڈھانپتے رہے اور یوں کہا نو تیری بات نہیں سنیں گے اے اللہ میں نے تو ان کو یہ بھی کہا معافی مانگو اللہ سے وہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا دولت بھی عطا کرے گا اس ربکم پھر کان ان کا نہ علیکم مدرارا سما لیکن رہا دد کو لیکن اللہ میری ایک نہیں سن رہے ہیں یہ کارگزاری ہو گئی اس کارگزاری کے اندر اپنی آجیزی ہو گئی اور اپنے آجیزی کے بعد جا کر کے اب دعا کر رہے ہیں لا قدر الارض من القافرین نظریا اللہ ان میں سے ایک کو بھی اب نہ چھو سارے نو سو سال کی محنت کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے اس لیے کفر ان کے دل پر جاگزی ہو چکا ہے راسک ہو چکا ہے اب اگر ان سے اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ کافر ہی پیدا ہوگی دعا بہت بعد میں آئی کچھ اللہ سے دعا کرو تو پہلے اپنی کارگزاری بھی تو سناؤ اپنی منت سماجت آب و گاری بھی تو کرو اس کے سامنے ارے کچھ واویلی بھی تو کرو اس کے سامنے کچھ اپنے حالات سناؤ اپنے گھر کے حالات اپنی مصیبتوں کو اپنی پریشانیوں کو سناؤ اور پھر اس کے بعد جا کر کے اپنا مقصد اللہ کے سامنے رکھو تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے تو دعاؤں کے آداب ہیں جو تعالیٰ دل شاہ نے قرآن سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے مبارکہ سے ہمیں دیے تو صدیق جب خیمے میں دے تو حضرت دعا میں مشغول ہے اور جو جملہ صدیق نے سنا وہ روایت میں نقل کیا کیا جملہ فرمایا نبی نے حضرت نے فرمایا اے اللہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا تین سو تیرہ اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے تو میری اس جماعت کو تو ختم کر دے اگر تو نے میری اس جماعت کو ختم کر دیا تو اللہ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام باقی نہیں رہے گا اس انداز سے حضرت بول رہے تھے کہ یوں ہاتھ ہو گئے اور چادر پیچھے گر گئے ابا جو تھا وہ پیچھے گر گئے صدی کے اکبر نے آبا پہنایا اور فرمایا حسب ہو پیا رسول اللہ بس ہو گیا بس بس ہو گیا اللہ نے آپ کی سن لی اب حضرت نکلے اور نکلنے کے بعد میدان میں آئے بدر کے واقعے نے ہمیں یہ بات بتائی صبر اختیار کرو گے تقوی اختیار کرو گے اور دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا یہ یہ بدر کا واقعہ بتا رہا ہے عہد کا واقعہ یہ بتا رہا ہے اللہ کے نبی کی نافرمانی کرو گے تو آیا ہوا میدان بھی اللہ ہاتھوں سے لوٹ لے گا ناکام ہو جاؤ گے ساری تمہاری کوششیں کاوشیں بیکار اور پھر یہ نہ کہنا کہ علماء موجود ہے اولیا موجود ہیں رونے والے موجود ہیں اور یہ حالات کیوں آ گئے نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ گئے وہاں تو نبی موجود تھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حالات بھیج دیے اور ستر صحابہ کے شہید ہو گئے اور ہنین کا واقعہ تیسرا ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اطراحت اور غرور آ گیا تو اللہ جل شاہوں کی مار ایسی پڑے گی کہ تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا صاحب کرام جب ہنین میں چلے ہیں تو میجورٹی میں تھی اکثریت میں تھے بہومتی میں تھے بہت زیادہ صحابہ کرام تھے تو اس موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا آج ہم اتنی میجورٹی اور بہومتی میں ہیں کہ ہم ناکام نہیں ہو سکتے ہیں اللہ فرماتے اچھا تمہیں اپنی ذات پر غرور اور پراؤڈ آ گیا اپنی ذات پر تکبر آ گیا کہ ہم میجوریٹی میں ہم بہومتی میں ہم اکثریت میں ہیں اس لیے اب ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا اللہ نے اسی حالت میں حالات ڈال دیے ویو مہونے عید آ جبت کم کثرتوں کو جملہ بھی اللہ نے جو اس تمہاری کثرت کی وجہ سے تم خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے اذا آ کم قسرت کم فلم نے ان کم تمہاری کثرت تم کو نہیں بچا سکتی وضاقت علیہ کمل بما بیمار زمین کی کشادگی کے باوجود وہ تنگ ہو گئے بہرحال میرے بھائیوں صحاب کرام کا مزاج یہ تھا کہ انتہائی دینی مزاج ہونے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل الملائے ہے غزوے میں نبی کی آواز پہنچی کان میں اور انہوں نے اپنی بیوی سے مجامات کی اور غسل کیے بغیر ہی نکل گئے شہید ہو گئے شہادت کا حال یہ ہوا حنزلہ کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ہنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے یہ ہیں غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ اور وہ اتنا نبی کا چہیدہ ہونے کے باوجود ذرا سی کیفیت کے بدل جانے پر وہ اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے صدیق اکبر یار غار مقام صدیقیت پر فائق اور فائز اتنے اونچے مقام پر صدیق اکبر لیکن اس کے باوجود ذرا سی کیفیت کے بدلنے کے اوپر اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں اور میری ساری زندگی نبی سے بدلی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو پکا مومن کہتا ہوں وہاں ذرا سی کیفیت کے بدلنے پر وہ اپنے آپ کو منافق کہہ دیا کرتے تھے کہ میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا یہاں میرا حال یہ ہے کہ نماز کا ٹھکانہ نہیں روزوں کا ٹھکانا نہیں زبان کا ٹھکانہ نہیں کمائی کا ٹھکانہ نہیں حلال اور حرام جائز اور ناجائز اس کا لیا اور اس کا لیا اس کا دبایا اور اس کا دبایا یتیم رو رہا ہے بیوہ رو رہی ہے معذور رو رہے ہیں مجبور رو رہے ہیں نہ معلوم کتنوں کو رلایا ہم نے اور اس کے باوجود مجھ سے زیادہ متقی اور مومن کوئی نمازوں پہ نمازیں چھوتی جا رہی ہے اور اس سے بڑھ کر میرے مجھ سے زیادہ مومن کوئی نہیں شریعت کی بغاوت پر اترا ہوا ہوں سراسر اللہ کی نافرمانی پر اترا ہوا ہوں سراسر اور پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ مومن کوئی نہیں میرے بھائی یہ دھوکہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دھوکہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ لے جائے بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے اندر ایک صاحب بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے لا شازہ ولا فاضہ اکیلا ملتا اس کو بھی وہ مار دیتا اور جماعت ملتی اس کا بھی مقابلہ کرتا تو صحابہ کہنے لگے بڑا بہادر ہے یہ تو یہ تو اگر مرا تو سیدھا جنت میں نبی کی فیور میں بہت زبردست بہادر ہے حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی فرمایا حضرت فلاں صاحب تو بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں ہماری طرف سے مقابلہ کر رہے ہیں مرے تو سیدھے جنت میں حضرت نے فرمایا ہوا فنار وہ جہنم میں جائے گا ایک طرف آپ دیکھیں کہ کتنی بہادری سے نبی کی طرف سے ڈیفینس کر رہا ہے اور دوسری طرف نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے فرمایا تو حضرت جھوٹے تو ہو نہیں سکتے میں اس صحابی کے پیچھے ہو گیا جو لڑ رہے تھے ان کے پیچھے چلا ادا وقف وقف تو وہ ادا مشا مشئی تو جب وہ چلتا تو میں بھی چلتا جب وہ ٹھہر جاتا تو میں بھی ٹھہرتا میں اس کو دیکھتا رہا لڑتے لڑتے وہ آگے پہنچا اتنے میں ہوا یہ کہ ایک جگہ پر اس کو زخم لگا دشمن کی طرف سے وہ برداشت نہیں کر سکا تو اس نے اپنی تلوار کو جو زمین پر رکھا اور زمین پر رکھ کر سوسائڈ کر لیا خودکشی کر لی آپات کر لیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تو وہ صحابی جو پیچھے چل رہے تھے وہ دورے دورے حضور کے پاس آئے فرمائے ان کا رسول اللہ اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول فرمایا کیا ہوا فرمایا یا رسول اللہ جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا آخری وقت میں ایسا عمل کیا تھا وہ جہنم میں چلا گیا حضرت نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا میرے بھائیوں وہ میری اور آپ کی کمر توڑ دیتا ہے میں تقریری انداز میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اپنے دل پر اس جملے کو لکھ لو حضرت نے فرمایا اپنے ایمان پر غرور نہ کرنا اللہ دین کا کام تو فاجر و فاسق سے بھی لے لیتا ہے یہ فاجر و فاسق تھا اور نبی کی طرف سے ڈیفینس کر رہا تھا اس لیے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ میں دو نماز پڑھ لی یا میں نے دو کام کر لیے تو مجھ سے زیادہ دین کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں بہت ممکن ہے نبی اللہ کی نگاہ میں میں فاجر و فاسق اور جہاں تک کام کرنے کا سوال ہے وہ تو فاجر و فاسق سے بھی کام لیا کرتا ہے تو صحابہ کا مزاج تو یہ تھا کہ ذرا سی کیفیت کے بدلنے پر وہ درا کرتے تھے اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی بدلی ہوئی ہے پھر بھی کبھی ہمارا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ میں شریعت کی بغاوت پہ تلا ہوا ہوں تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ نا پکا ہن نا پکا صدیق نے کہا نا پکا صدیق ابو بکر بھی منافق ہو گیا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اللہ کے حبیب کی خدمت میں جب پہنچے اور ساری بات رکھی تو حضرت نے فرمایا ہاتھ دام وہاں بھائی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی کیفیت ہوتی ہے اگر گھر پہ جانے کے بعد بھی سو فیصد تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں تھی تب تو فرشتے تم سے مسافہ کرتے حضرت فرما رہے فرشتے تم سے مسافہ کرتے مجھے یہ جملہ سنانا تھا اس لیے میں نے یہ روایت نقل کی اور بہت عجیب و غریب اس کا مطلب محدثین نے بیان کیا کہ فرشتے تم سے مسافہ کرنے کا کیا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری مجلس میں ہے گھر پہ جانے کے بعد بھی رہتی تو تم فرشتے بن جاتے تم خود ہی اس لیے کہ فرشتہ کب مسافہ کرے گا جب تم خود فرشتے بن جاؤ تم خود فرشتے بن جاتے اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے فرشتے بنانا مجھے نہیں ہے مجھے تو انسان ہی رکھنا منظور ہے سنو حضرت کیا فرما رہے مجھے تم کو فرشتہ نہیں بنانا ہے مجھے تو تم کو انسان ہی رکھنا ہے کیوں اس لیے کہ فرشتے کی بیوی نہیں بچے نہیں پکانے کی ضرورت نہیں کھانے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اگر وہ چوبیس گھنٹے عبادت کر لے تو کیا کمال ہو گیا تم انسان رہ کر کے بیوی میں بچوں میں ضرورت میں کھیتی میں کاروبار میں ساری چیزوں میں رہ کر جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے گا تو اللہ کے نبی اس حدیث شریف میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں فرشتہ بنانا نہیں چاہتا میں تو تمہیں بشر رکھنا چاہتا ہوں میں تو تمہیں انسان رکھنا چاہتا ہوں تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہے بہرحال حضرت آدم اور ہم علیہ السلام جب جنت میں بسیرا کرنے لگے تو فرمایا سب کچھ کھاؤ لیکن ایک درخت کو نہ کھانا شیطان اس سے پہلے ہی دشمن بن چکا تھا جو مشہور واقعہ قرآن میں ہے پہلے ہی وہ تو دشمن بن چکا تھا اور اس نے یوں کہہ دیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو جنت سے نکال کر رہوں گا اور ان کی اولاد کو بھی گمراہ کروں گا اور پھر قیامت تک کی اللہ سے مدت بھی مانگ لی اس کی عمر قیامت تک کی ہے جنات کی عمر جو ہے وہ قیامت تک کی ہے شیطان ابلیس کی عمر جو ہے وہ قیامت تک کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں واقعہ لکھا ہے اگرچہ اس کی صنعت موصول نہیں ملتی لیکن شاہ صاحب کے بعد میں بہرحال ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں کچھ افراد آئے اور فرمایا کہ بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں چونکہ مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا اور شاہ صاحب کو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بہت مانتے تھے تو حضرت نے سوچا کہ بادشاہ کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی اس لیے مجھے بلانے بھیجا تو حضرت کو پالکی میں بٹھایا تو زمانے میں دستور تھا جیسے کسی زمانے میں ہم نے بھی دیکھا کہ تانگے میں بٹھاتے تھے گاری میں بٹھاتے تھے تو ان کو پالکی میں بٹھایا اور لے کر چلنے لگے چلے چلے بہت دور یہاں تک کہ ایک بہت بڑا تہخانہ آیا زمین کو اور شاندار شامیانہ اور منظر ہے اور لمبے لمبے نورانی چہرے ہیں اور اسٹیج سجا ہوا ہے اور اس پر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے جلال اور حیبت کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ جنوں کی مجلس ہے تو جنوں کی مجلس میں حضرت کو لے گئے اسٹیج پر لے گئے اور یہ کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ ہے وہ جنوں کے بادشاہ تھی یہ ہمارا بادشاہ تو بادشاہ وقت نے سوال کیا شاہ ولی اللہ صاحب سے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے تو سزا کیا ہے اسلام میں تو شاہ صاحب نے فرمایا آمدن اور جان بوجھ کر مارے تو کساس ہے اس کی بھی گردن مار دی جائے اور اگر غلطی سے مارے تو دیت ہے سو اونٹ دینا ہے یا اس کے برابر رقم دینا تو بادشاہ نے یوں کہا کہ تم نے ہمارے بچے کو مار دیا ہے اور میرا بچہ مسلمان ہے کہا میں نے کسی کو نہیں مارا کہا تمہاری تعریف سن کر میرا بچہ سانپ کی شکل میں تمہیں دیکھنے آیا اور تم نے ابھی سانپ کے بچے کو مارا یا نہیں مارا کہا وہ تو میں نے مارا تھا کہا وہ میرا بچہ اور یہ اس کا جنازہ ہے تم نے میرے بچے کو مارا ہے اب آپ کی سزا طے کرو اس مسئلے پر جنہوں کے اندر جو علماء تھے وہ وہاں کھڑے ہو کر بحث کرنے لگے اتنے میں ایک نورانی چہرے کا جن کھڑا ہوا لمبا سا قد اور اس نے کہا کہ انا صحابی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کا صحابی ہوں اور میری عمر بارہ سال بارہ سو سال کی ہو چکی ہے سمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی سے سنا سمی تو دنایا میرے کانوں نے یہ بات سنی اور میں نے اپنے نبی کو دیکھا جب حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اپنا بھیس اور کیفیت کو تبدیل کر کے آئے اور پھر اس شکل میں اس کو مارا جائے تو اس صورت میں نہ دیت ہوتی ہے نہ نتیساس ہوتا ہے تمہارا بچہ کیونکہ انسانی شکل میں نہیں گیا تھا سانپ کی شکل میں گیا تھا اور سانپ کے مارنے کو نبی نے خود بتایا ہے اس لیے اگر بچے کو مار دیا گیا سانپ کی شکل ہونے کی بنیاد پر تو کوئی اشکال شاہ ولی اللہ صاحب پر نہیں ہوگا شاہ شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے دیت یا اپنی موت کا اتنا غم نہیں تھا جتنا کہ ایک صحابی کی ملاقات کی خوشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں ان کو دے رکھی ہے بہرحال ابلیس نے تو قیامت تک کی عمر مانگی یوم الوقت المعلوم قیامت تک کی تو مجھے عمر دے دے اور اس نے ساتھ ساتھ یوں بھی کہا یا لہم سرات تقل مستقیم اے اللہ میں ان کے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کروں گا تم ملاتی نہ ہو ممبئی نے آئی ہم وان ایمان وان شمائم ولا تجد اکثر ہم شاکرین اللہ میں ان کے دائیں ان کے بائیں ان کے آگے ان کے پیچھے چاروں طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا ان کے خیالات کو پامال کر دوں گا ان کو بدزنیوں میں مبتلا کروں گا ان کو تجھ سے دور کروں گا مسلم شریف میں روایت ہے کہ کبھی کبھی تو شیطان یوں کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا تو تمہارا دل کہتا ہے اللہ پھر کہتا ہے آسمان کس نے پیدا کیا اللہ زمین کس نے پیدا کی اللہ ماں باپ کس نے پیدا کیا اللہ تو آخر میں کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کے نبی فرماتے کہ جب یہ خیال آنے لگے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو آمن تو بلّہ پل لینا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں ان کو گمراہ کروں گا انہوں نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا تو میں بھی ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا عجیب و غریب بات علامہ راضی نے لکھی کہ اس نے چار طرف تو بیان فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے لیکن اوپر کا بیان نہیں فرمایا فرمایا یہ جب گمراہ کرنے پر آ جائیں تم اپنے ہاتھوں کو دربار رب میں اتر دینا اوپر سے فیضان ہوگا اللہ شیطان سے حفاظت کر لے گا اوپر کا راستہ کھلا ہوا ہے اور واقعتا یہ اوپر کی طرف سے آ ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ جہاں فیضان رب ہو رہا ہو وہاں اس کی چل ہی نہیں پائے گی یہ چاروں طرف سے چونکہ یہ عرضی ہے تو عرضی طرف سے تو آئے گا اور سماوی اور آسمانی طرف سے یہ نہیں آ سکتا ہے تو اوپر سے اللہ کا فیضان آئے گا اسی لیے ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم علمت حضرت عبدستان بھی نمبر اللہ اجل خلفہ میں سے حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کو جب تم اٹھو تو یوں کہا کرو اے اللہ دعا کر لیا کرو اے اللہ میں نکل رہا ہوں کام سے میں کوشش کروں گا گنا نہ ہو پوری کوشش کروں گا بچنے کی لیکن اللہ نفس بھی ساتھ شیطان بھی ساتھ کبھی میرا پاؤں پھسلنے لگے تو میرے مالک تو میرا ہاتھ پکڑ لینا فرمایا اس دعا کے ساتھ اگر چلو گے کہیں پسلنی آ گئی گناہ کی اللہ کی مدد فوراً شامل حال ہو جائے گی اور اس انداز سے اللہ بچائے گا اس انداز سے اللہ بچائے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گنا کی نیت سے یوں چلے اتنے میں کوئی آدمی آ گیا اور اس آدمی کے آنے کی بنیاد پر ہم گنا سے رک گئے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ فلا آدمی آ گیا اس لیے میں گنا نہ کر پایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرے بچنے کا نظام کیا اللہ کی مصلیحت کو کون جان سکتا ہے اس نے میرے بچنے کا نظام کیا کہ اس آدمی کو وہاں پر بھیج دیا تو بہرحال جنت میں چونکہ آدم علیہ السلام کی باز ہوئی شیطان کو نکالا گیا تو اس نے حضرت ہوا کے واسطے سے آدم پر خیالات ڈالنا شروع کیا اور خیالات میں یہ کہا کہ یہ جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے نا اس درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے اور اللہ تم کو ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا اس کی پتیاں بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں اور پھر یہ عورتوں کے ذریعے سے ایسی پتی پر آتا ہے اسی لیے عورتوں کو کہا گیا حبالت الشیطان عورتیں جو ہے نا شیتان کا جال ہے مرد کو پھنسانا ہو تو شیطان عورت ہی کو استعمال کرتا ہے اسی کے واسطے سے وہ مرد کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس لیے کہ یہ تو مضبوط آدمی ہے یہ اپنی جگہ سے ہتنے والا نہیں ہے لیکن عورت کمزور ہے اس کا ایمان بھی کمزور اس کا اعتقاد بھی کمزور اس کا عقیدہ بھی کمزور اور ویسے بھی وہ کمزور ہے اس لیے یہ کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے عورت کو پسانا چاہتا ہے اور عورت کے ذریعے سے وہ مرد تک پہنچتا ہے آدم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اس نے ہم واہی کو بنایا حضرت ہم علیہ السلام نے آدم سے فرمایا کہ اللہ نے جو ہمیں منع کیا ہے وہ اس لیے کہ ہم کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ہم کو ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا ہے تو چلو ہم کھا لیتا کہ ہمیشہ کھا لیا بہرحال مرد کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کی چلتی ہے لیکن وہاں نہیں چلتی ساری دنیا میں اس کی چلے گی لیکن اپنے ہوم منسٹر کے سامنے نہیں چلتی وہاں یہ زیر ہو جاتا ہے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اپنے آپ کو بچھا دیا کرتا ہے سب کچھ وہاں قربان کر دیا کرتا ہے تو تنخواہ بھی لا کر کے اسی کو دو اور اس کی بات بھی سنو اور اس کی کروی کزیلی بھی سنو اور وہ دے تو استعمال کرو اور وہ نہ دے تو استعمال نہ کرو سارے مسائل اسی کے ہاتھ میں تو حضرت آدم علیہ السلام ہم علیہ السلام کی بات کو سنا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو کھا لیا فوراً اللہ کا حکم ہوا کہ ہم نے تم کو منع کیا کیوں کھایا پہلا کام تو اللہ نے یہ کیا کہ بدن سے کپڑے اتار دیے بالکل برہنا ہو گئے بالکل برہنا فتفقہ یکسفان علیہما علیہ میں مرا کے جنت جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر کو چھپانے لگے بہرحال حیاتی آدم تھے نبی اور ہوا ایک وہ عورت تھی جو اللہ کی مقدس بندی تھی نبی نہیں تھی لیکن مقدس بندی تو تھی اپنے اپنے سطر کو چھپانے لگے یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے وہ نقطہ میں مجھے آپ کو سنانا ہے علماء نے لکھا ہے کہ آدم جیسا نبی اور ہما جیسی مقدس عورت اور جنت جیسا مقام ذرا سی اللہ کی خلاف ورزی ہو گئی ذرا سی اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اللہ نے کپڑوں کو اتار دیا وہ مالک آج بھی مجھے اور آپ کو راستے پر چلتے ہوئے جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ اللہ آج بھی میرے کپڑے اتار سکتا ہے وہ قادر ہے وہ مجھے برہنا کر سکتا ہے روڈ کے اوپر وہ مجھے ننگا کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہے مجھے اور آپ کو جب آدم جیسے نبی کو کر سکتا ہے جنت میں رہتے ہوئے تو مجھ جیسے گنہگار کو کیا وہ نہیں کر سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے یقیناً وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے اس میں برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چونکہ اس امت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چلتے ہوئے ہمارے کپڑوں کو نہیں اتار رہا ہے اپنا اپنا کوئی مسئلہ نہ سمجھنا کہ میرے اندر کوئی بات ہے اس کی وجہ سے میرے کپڑے نہیں اتر رہے میرے اندر کوئی کمال ہے اس لیے میرے کپڑے نہیں میرے بھائیوں میرے اور آپ کے اندر کوئی کمال نہیں یہ تو دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ہفتہ دلہ شاہ نے اب آدم و ہوا کو دنیا میں اتار دیا یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ ہما کو کہاں اتارا اللہ بہتر جانتا ہے یہ تو ہے مشہور کہ آدم کو سری لنکا میں اتارا لیکن ایک جو کہاوت مشہور ہو چکی ہے کہ وہاں کو جدہ میں اتارا حقیقت اور پھر ایک وجہ تسمیہ بھی اس کی بیان کر دی گئی کہ جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جدہ کا مانا دادی اور وہاں بھی چونکہ ہماری دادی ہے اور وہاں اتاری گئی اور وہاں کے قبرستان میں ایک لمبی سی قبر بھی ہے تو لوگ اس کو حضرت ہما کی قبر کہہ کر وہاں جاتے ہیں یہ سب بنا فاسد الفاصد ہے یہ سب غلط تقریر ہے کوئی حضرت ہم علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہاں اتارا کوئی قبر کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور اس کا نام جدہ ہے بھی نہیں اس کا نام تو جدہ ہے وہ تو بولنے میں لوگ اس کو جدہ جدہ بولا کرتے اس کا نام تو جدہ ہے لوگوں نے ویسے ہی جدہ بنا دیا اور ہما کی طرف منسوخ کر دیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آدم کو کہاں اتارا ہما کو کہاں اتارا دونوں کے ذریعے سے دنیا کو چلایا اور جب دنیا چلی ہے تو پھر اس انسان کی تربیت کفالت اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو جنتی بنانے کے لیے جس جنت سے یہ نکلا ہے اس کو جنتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے مخصوص رجال کو مخصوص افراد کو بھیجتا رہا جن کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے ہر دور میں انبیاء آتے رہے رسول آتے رہے اور انہوں نے اپنی امت کی پوری تربیت فرمائی یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدس ایک پاکیزہ کتاب لے کر کے تشریف بہت زبردست نبی بہت زبردست نبی اس نبی کے تقدس کا اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیو ہے علمی بات میں نیچے اتر کے سمجھاؤں آپ کو تاکہ نبی کے تقدس کا پتہ چلے آپ کی عمر شریف چھوٹی ہے اور کابت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے لوگ لا رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تو چچا عباس کہنے لگے بتیجے لنگی میں پاؤں الجھ جائے گا گر جائے گا تو اس کے بجائے تو لنگی نکال دے بخاری شریف میں ہے عباس نے فرمایا کہ لنگی نکال کر یہاں رکھ تاکہ پتھر کے اٹھانے میں سہولت رہے اللہ کے حبیب نے یوں لنگی اتاری اپنی بہت چھوٹی عمر ہے پندرہ سال لنگی اتاری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پھر فوراً ہوش میں آئے اور فرمائے ازاری ازاری میری لنگی لاؤ حضرت کو جلدی سے لنگی پہنا دی گئی اب علماء کے درمیان ایک لمبی چوری بحث چلی وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ کبیرہ نہیں کہتے کبیرہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تو یہ سطر کا کھولنا بڑا گنا نہیں تو اور کیا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا گنا ہوا حالانکہ نبی نبوت سے پہلے بھی کبیرہ گنا سے پاک ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی کبیرہ گنا سے پاک ہوتا ہے تو یہ گنا تو آپ سے ہو گیا اتنا بڑا گنا آپ نے کیا کہ اپنا سطر کھول دیا لوگوں کے سامنے اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جو میں تو مقام ہے نبوت کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کا مقام کیا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اس کا جواب دیا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے اسی طرح کا موسا علیہ السلام وسلام کی قوم نے موسا پر الزام رکھا تھا کہ موسا علیہ السلام کو بیماری ہے خصیتین کے بڑے ہو جانے آج کل اس کو حیدروسل کہتے ہیں یہ الزام تھا بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے تھے باہر اور موسا علیہ السلام چھپ کر غسل کرتے تھے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسا چھپ کر غسل اسی لیے کرتا ہے کہ بیماری ہے اس کو اللہ اپنے نبی کو عیبوں سے پاک بتانا چاہتا ہے تو موسا علیہ السلام نے کپڑے اتارے غسل کے لیے اندر غسل خانے میں اور پتھر پر رکھے اور وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا اور حضرت موسا پیچھے دوڑ رہے سو بھی حضرت سو بھی حضر اور کپڑے اور پتھر میرے کپڑے لا میرے کپڑے لا میرے کپ اور پتھر بھاگتا جا رہا ہے کہاں جا کر رکا جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر کے پتھر رکا سارے لوگوں نے موسا کو دیکھ لیا کہ کوئی بیماری نہیں فرمایا وہاں موسا کو برہنا اس لیے اللہ لے گیا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو پاک صاف بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی پر جو الزام ہے وہ تم غلط الزام رکھ رہے ہو فرمایا اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ ہی نے نظام بنایا کہ ذرا دیر سے لیے لنگی اتر جائیں نبی بے ہوش ہو جائے پھر ہوش میں آئے اور پھر اظہار مانگ کر کے پہنا دی جائے فرمایا اس لیے تاکہ مکہ والے دیکھ لیں کہ اس شخصیت کی تربیت غیب سے ہو رہی ہے اس لیے کل کو نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو جھوٹا نہ سمجھنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقدس ہے کہ ایک لونگی اتار کر آپ کے مقام کو بتایا گیا اور لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ اس کی تربیت اور سارا غیب سے ہو رہا ہے غیب سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے تو بہرحال سلسلے نبوت چلتا رہا اور آخری کری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جامع مانے کتاب لے کر کے تشریف لائے اور آپ نے اپنے فرمودات کے ذریعے سے امت کی تربیت فرمائی اپنے اقوال اپنے افعال اپنی باتیں اپنے کاموں کے ذریعے سے امت کی تربیت فرمائی اور ایسی زبردست تربیت فرمائی ایسی زبردست تربیت فرمائی سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا اچانک ایک اسکال آ گیا اور وہ اسکال یہ آیا کہ اللہ تو نے اگلے نبیوں کو لمبی عمر دی تھی حالانکہ لمبی عمر کی ضرورت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اس لیے کہ ان کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے تو ان کو ہزار سال دے دیتا بارہ سو سال دے دیتا پندرہ سو سال عمر دے دیتا اگر پندرہ سو سال ہمارے نبی کو عمر مل جاتی تو ہم لوگ بھی صحابی بن جاتے ہم بھی نبی کو دیکھ لیتے آخر ہمارے نبی کو اتنی چھوٹی عمر کیوں دی تریسٹھ سال اس میں بھی کام کے تو تیئیس سال فرمایا اللہ نے میرے دل پر جواب القا کیا کیا ہم اللہ تعالی اللہ نے علم کا کیا جواب اور وہ جواب یہ تھا کہ جلال الدین میری شریعت کے بعد میں مجھے اگلی امتوں پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے دین کو نبیوں سے چلایا اور اس شریعت میں مجھے محمد الرسول اللہ کی امت پر اعتماد ہے بھروسہ ہے کہ اگر میرا نبی آ بھی گیا دنیا چھوڑ کر تو اس کی لادلی امت قیامت تک دین کو سنبھال لے گی تعلیٰ نے اس امت پر اعتماد فرمایا لیکن افسوس کہ یہ امت میں کچھ افراد ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو نبی کے اعتماد کو توڑ دیتی ہے جو نبی کے خلاف ورزی کر دیتی ہے نبی کے خلاف چلنے پر آ جاتی ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے امت کو سدھایا تربیت کی اور ان کا ذہن بنایا ایک اللہ سے ہونے کا اور اخلاق اس کو عطا فرمائے کیریکٹر اس کو عطا فرمائے اور اس کو یہ کہا کہ انسان تو ایسا انسان بن کر زندگی گزارنا کہ تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تم اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے اللہ کے نبی فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ فرمایا لبیک یا رسول اللہ وساد فرمایا معاذ لبیک وساد معاذ لبیک وسادیک پھر آپ نے اپنی زبانیوں پکڑی اور فرمایا معاذ اس کو قابو میں رکھنا یہ جب بگڑے گی تو تو فتنے میں مبتلا ہو جائے آج سارے فتنوں کی بنیاد یہی میری زبان ہے کسی کے ذریعے سے سارے فتنے وجود میں آ رہے تو مسلمان کو تو ایسا بنایا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی ذات تو بہت دور کی بات علماء نے لکھا ہے کہ اپنی نگاہوں سے بھی تکلیف نہ پہنچا اپنے اشاروں سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ آنکھ مچولی کر کے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ حضرت ویسی جب ایمان کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے پہلے کلمہ پڑھا دیا اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں روایت میں انت ویشی تم ہو ویشی حالانکہ نبی کلمہ پڑھانے سے پہلے بھی تو پوچھ سکتے تھے لیکن نبی جانتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھانے سے پہلے میں نے پوچھ لیا تو صحابہ ٹوٹ پڑیں گے قاتل حمزہ ہے مار دیں گے اور چونکہ کلمہ ہوگا نہیں سیدھا جہنم میں جائے گا اور نبی نہیں چاہتے تھے کہ وہ جہنم میں جائے اس لیے پہلے کلمہ پڑھا دیا اس کے بعد پوچھا انت ویسے تم نا اچھا تم بتاؤ میں تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا ایمان کے بعد رہے تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تو حضرت ویسی بیان کرتے جا رہے ہیں پورا واقعہ بخاری شریف میں پورا واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور حضرت کی آنکھوں سے آنسو جا اپنی چچا کو یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ مدینے آنے کے بعد آپ کی فیملی کا سب سے بڑا سہارا حضرت حمزہ آپ کے چچا ہی تھی آپ نے صرف اتنا فرمایا ہل تغیب تنی تم ویسی اتنا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ بیٹھو میرے سامنے نہ آیا کر کیوں حضرت گنگو ہی فرماتے ہیں کہ جب تم سامنے آؤ گے تو میرا چچا یاد آ جائے گا اور میرا چچا یاد آئے گا تو میرے دل کو تکلیف ہوگی اور تکلیف والے دل سے اپنے صحابی کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے فرما اتنا کر سکتے ہو آپ میرے ساتھ ویسی بھی اتنے پابند رہے اتنے پابند رہے کہ زندگی پوری ہو گئی حضرت ویسی سامنے نہیں آئے اتنے پابند رہے نبی یہ کریم وسلم ہمیشہ پیچھے رہے کبھی حاضر ہوئے ہی نہیں سامنے کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے بہرحال جس وقت پوچھ رہے ہیں کہ انت وحشی تو صحابہ بیٹھے ہوئے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلے ہی پوچھ لیتے فرمایا نہیں فرمایا حضرت آنکھوں سے اشارہ ہی کر دیتے تو حضرت نے فرمایا ماکان علی نبی یہ نبی کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ آنکھوں سے خیالت کرے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں شان نہیں ہوتی کہ یہ آنکھوں سے بھی خیالت کرے آنکھ مچولی کر کے کسی کو ستائے اپنی زبان سے چارے کر کے کسی کو ستائے یہ مومن کی شان نہیں ہوتی مسلمان کو تو یہ کہا گیا کہ تم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنو ضرر پہنچانے والے نہ بنو اب تو حق کہو وہ حق کنا اللہ کوئی تمہارا حق نہیں دیتا تم اللہ سے کہو لیکن تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو عہد کے اندر واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے منافق تھا دیکھا شو کا مسلمان تھا وہ راستے سے تین سو آدمیوں کو لے کر واپس ہو گئے ہزار آدمی چلے تھے مدینے سے عہد کی طرف وہ تین سو کو لے کر واپس ہو گیا جب وہ واپس ہوا تو صحابہ سات سو ہو گیا اب جو حالات آ گئے عہد میں ستر صحابہ شہید ہوئے بڑے حالات آئے تو صحابہ میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ تین سو آدمیوں کو لے کر چلا گیا اگر یہ نہ جاتا تو ہماری میجوریٹی رہتی ہمارا تعاون ہوتا ہماری مدد ہوتی تو کچھ صحابہ آپس میں لڑ پڑے آپس میں اختلاف کر پڑے کچھ کہتے کہ ہم جا کر اس سے لڑیں گے اور کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں جانے دو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اس سے کیا لڑ تو خود صحابہ کا اختلاف ہو گیا اللہ کیسے پسند کرتا مومنوں کے اختلاف اللہ نہیں چاہتا ہے کہ مومنوں میں اختلاف عکایت اتاری اللہ ہے اسی وقت فمال حکم فل منافقی افیا نہیں و اور بے اللہ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بعد میں تم دو جماعتوں میں بٹ گئے ارے ان کو تو اللہ نے واپس کر دیا ہے اس لیے کہ وہ منافق ہوتے تو اور نقصان کرتے تھے تو اللہ نے ان کو واپس کیا تو تم کیوں آپس میں لڑ پڑے ہو میرے بھائیوں یہ آیت اس وقت بھی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خاطر ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی ہو تم ایک دوسرے کی سلا رحمی کرنے والے ہو تم اللہ کا کنبا ہو تم اللہ کے فیملی ہو دشمنوں کے خاطر تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو تم ایک ہو جاؤ تمہاری میجورٹی اللہ کو پسند ہے تمہارا اتحاد اللہ کو پسند ہے تمہارا اختلاف اللہ کو پسند نہیں لاتنا زاو فتب شلو حبری حکم جھگڑے نہ کرو فساد اور فتنے نہ کرو ورنہ اللہ تمہاری ہواؤں کو اخار دے گا ہواؤں کو اکھاڑنے کا مطلب اللہ تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا پھر ایک ادنا سا پولیس آ کر کے تمہیں ڈرائے گا اور تم اس کے سامنے دب کر کے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاؤ گے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم آپس میں لڑنے لگو جب تم آپس میں اختلاف کرو اس لیے میرے بھائیوں آپس میں اختلاف نہ کرو ایک بن کر کے رہو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو دوسروں کی وجہ سے ہم آپس میں کیوں وہ سارے ایک ہیں اور مسلمان آپس میں بتوارے میں پڑا ہوا وہ سب ایک ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو فون سے مبارکبادی دیتے ہیں وہ اپنے پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہیں وہ اپنی پارٹیوں کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے معانقہ مسافہ اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں وہ سب ایک ہیں اور مسلمان ایک معمولی معمولی بات میں آپس میں اختلاف میں پڑ گیا خدا کرے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھنے والا بنے اے مومن اللہ نے تجھے بہت اونچا مقام دیا ہے ہمارے پاس دین ہے شریعت ہے اس کا کام کرنا ہے شریعت کا کام کرنا ہے دین کا کام کرنا ہے اور ہمیں وہ کام کرنا ہے اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ ہمیں وہ امیر عطا فرما کہ جو ہمارے دین کی حفاظت کرے ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہمارے اس ملک کے اندر دین کے حفاظت والے امیر کی ہے اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس سرزمین پر خون بہایا ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہے ان انگریزوں کے خلاف جب جب جب تحریک چلائی ہے تو آپ تاریخ دیوبند کو پڑھ لیجئے اور تاریخ تحریک کو پڑھ لیجئے دہلی سے لے کر پنجاب تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی یا کسی نیک آدمی کی لاش لٹکی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اچھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت کیوں اتنی برہاپے کے اندر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور کتنی تکلیفیں آپ جھیل رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا تھا کیا میرے نبی نے دین کی حفاظت کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھی اس سے بھی زیادہ ہو گئی اس سے بھی زیادہ ہو گئی اور اگر قیامت میں میرے اللہ نے مجھ کو پوچھ لیا کہ تیرے سامنے میرے نبی کا دین ذلیل ہو رہا تھا تو میں کیا جواب دوں حضرت شیخ الین جب مالتا کی جیل سے چھوٹ کر آئے تو چپراسی ہر دور میں ہوا کرتی انگریز کے کچھ چپراسی تھے عالم تھے وہ غیر عالم نہیں وہ پہنچ گئے شیخ الین کے پاس بمبئی پورٹ پر اور کہنے لگے حضرت ضعیفی ہے بڑھاپا ہے چھ چھ سال وہاں جیل میں کاٹ کر آئے چھوڑ دیجیے اب گھر پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیجیے آپ کی ضرورتیں ہم پوری کریں گے حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں فرمایا میں چل نہیں پاؤں گا تو میرے شاگردوں سے کہوں گا مجھے چارپائی پر بتاؤ اور چارپائی پر بیٹھ کر کے میں پورے ہندوستان میں گشت کروں گا میری لاش گشت کرتے کرتے چارپائی پر نکلے گی لیکن میں اللہ کے دین کی اشاعت کرنا نہیں چھوڑ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اختلاف نہ کریں ہم نہ لڑیں آپس میں محبت اور پیار سے لڑیں جو رہیں فما لکم فی المنافقین فی اتائیں واللہ کو ارقصہ ہم بے ماں قصر اتوریدون انتا دو من اضل اللہ اللہ عجیب بات آگے فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو جس کو اللہ گمراہ کیا اس کو تم ہدایت دے دو نہیں ہو سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے اللہ فلن تجد سبیلا تو میرے بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ہے بڑی جامع تعلیم دی مضبوط تعلیم دی میں نے انہیں تعلیمات کے اندر سے ایک حدیث شریف پڑھی لمبی حدیث ہے میں اس حدیث کو ابھی مکمل تو تشریح نہیں کر سکوں گا مختصر وضاحت کر دوں حدیث قدسی ہے اللہ جل شانو یوں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی امت کو سنا دو انی حرم تو ظلم اعلی نفسی میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے تم بھی آپس میں دوسروں پر ظلم نہ کرو تم بھی ایک دوسرے کو نہ مارو کسی کا مال نہ لو عزت دینے والے بنو خیر کای کرنے والے بنو لوگوں کا اچھا چاہنے والے بنو برا چاہنے والے نہ بنو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے بنو برائی کا معاملہ کرنے والے نہ بنو مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا قصص القرآن ان کی بہت مشہور ہے مجاہد ملت کا عنوان ہے ان کا نام حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں سے خلافت کی تھی جس وقت ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا اور الگ ملک بنا تو یہاں سے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر ان کی لاشیں بھیجی جا رہی مولانا حفظ الرحمان صاحب دوڑ رہے ہیں میں آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کی کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ کیا دیتا ہے دوڑ رہے ہیں بچانے کے لیے مسلمانوں کو تاکہ حفاظت ہو جائے دس بارہ دن تک مسلسل کی اس کے بعد اپنے پیر و مرشد شاہ عبد القادر صاحب کی خدمت پہ پہنچا اور شاہ صاحب سے فرمایا کہ حضرت کچھ حالات ایسے آ گئے جس کی بنیاد پر میں ذکر بھی نہیں کر سکا میں تحجد بھی نہیں پڑھ سکا میں اشراف چاس بھی نہیں پڑھ سکا میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکا بس فرائض فرائض ادا کر لیتا تھا اس لیے کہ ایسا مشغلہ تھا کہ جس میں مجھے دوڑنا ضروری تھا بس فرض اپنے وقت پر پڑھی اور دوڑا بچانے کے لیے حضرت دعا فرما دیجیے اللہ میری ان کو تاہیوں کو معاف کر میں قرآن نہیں پڑھ سکا میں ذکر نہیں کر سکا میں نوافل نہیں پڑھ سکا میں تاجد نہیں پڑھ سکا تو آپ فرمائیے اللہ میری کوتاہیوں کو معاف کر سنو شاہ عبد القادر صاحب نے کیا فرمایا حضرت رائے پوری نے فرمایا مول حفظ الرحمان تم نے یہ جو دس بارہ دن اللہ کے مخلوق کے لیے دوڑ لگائی یہاں سے وہاں جو دوڑتے رہے یہ دس بارہ دن کی خدمت مجھے دے دو میں اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں مخلوق کو توڑو مت مخلوق کو جوڑو مخلوق کا تعاون کرو نہ کہ ان کو توڑنے والے بنو ہم کس کو توڑ رہے ہیں اپنوں کو اپنوں کو ہم توڑ رہے ہیں میرے بھائیوں آپس میں محبت اس میں سلوک پیار ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خاہی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہمیں ان طریقوں پر چلنا چاہیے اس لیے فرمایا اے میرے بندو میں نے میری ذات پر ظلم کو حرام کیا تم بھی ظلم نہ کرو ایک دوسرے پر اللہ تو ظالم و بھائی نکو آپس میں اور پھر آگے فرمایا یا عبادی ان نکم جائے اللہ منا کام تم اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں فستت ایمونی مجھ سے کھانا مانگو سب کو کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ غریب فقیر کو کہہ رہا ہے سب کو کہہ رہا ہے مجھے آپ کو اللہ سب کو کہہ رہا ہے کہ تم بھوکے ہو مجھ سے مانگو اور اللہ جب نہ کھلانے پر آتا ہے تو گھر میں سارے رزق کے ہوتے ہوئے بھی وہ محروم کر دیتا ہے مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک واقعہ اپنا لکھا ہے مولانا کہتے ہیں کہ ایک عورت بڑی مالدار میرے پاس آئی اور اس نے مجھ کو یوں کہا کہ حضرت میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے فرمایا کیا ہے فرمایا اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہماری تین فیکٹریاں ہیں کپڑے کی آمدنی خوب ہے لیکن میرے شوہر کو ڈیڑھ سال سے بیماری لگی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ مونگ مگ جس کو ہم بولتے ہیں اس کو ابالو اور ابال کر اس کو نچوڑو اور نچوڑ کر اس کا پانی دن میں دو ٹائم پیو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے اسی پر تمہیں زندگی گزارنا ہوگا فرمایا میرا شوہر دیر سال سے اس پر زندگی گزار رہا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کے قابل بنا دے حضرت نے اس واقعے کو لکھ کر فرمایا بلکہ یہ واقعہ میں نے براہ راست حضرت کی زبان سے انگلینڈ کی زمین پر سنا حضرت نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اور فرمایا اللہ جب محروم کرنے پر آتا ہے تو ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے محروم کر دیتے ہیں اسی لیے اس نے فرمایا مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا تمہیں مجھ سے مانگو اسی لیے ہم کو کہا گیا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے کے بعد دعا کرو وہ دعائیں تو ہم پڑھتے ہیں ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عجیب و غریب بخاری شریف میں غیر گیرمخفی ولا مقفوری ولا مستغن ولا ہو یا رب جو کلمات نبی نے استعمال کیا غیر مقفی کھانے سے پہلے تو لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ اور جب کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا تو یہ ہٹا دیا کہ صبح ہو سکتا تھا کہ گویا کافی ہو گیا تیرے لیے بس اب ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بول غیر مقفی نے اللہ کافی نہیں ولا مقفور اے اللہ میں نے جو ہٹایا ہے وہ چونکہ ضرورت نہیں رہی اس لیے اے اللہ میں ناشکری نہیں کر رہا ہوں مقبول کا مانا نا شکری میں تیری نا شکری نہیں کر رہا ولا متعین اللہ میں اس کھانے کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں ولا مستن اور اللہ میں کھانے سے بے نیاز نہیں ہوں ابھی مجھے شام کو ضرورت پڑے گی یا رب بنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پرو کھانے کے بعد غیر مقفی ولا مقفور ولا موت ولا انہو یا رب بنا آگے فرمایا میرے بندوست تم سب ننگے ہو مگر میں جس کو کپڑے پہنا تو مجھ سے نہ میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا اور رب کریم جب محروم کرنے پر آتا ہے تو ہم نے مالدار کے بیٹے کو دیکھا کہ جو پاگل ہوا اور روڈ کے اوپر بغیر کپڑوں کے گھوم رہا جب وہ محروم کرنے پر آتا ہے تو ہوتے ہوئے بھی کپڑوں سے محروم کر دیا کرتا ہے اسی لیے ہمیں دعا سکھائی کہ جب تم کپڑا پہنو الحمد للہ ہندی محواری بھی عورتی تجمل بھی حیاتی اے الحمد ساری تعریف تیرے ہی لیے کسانی تو نے مجھ کو کپڑا پہنایا میں تو لنگا تھا وہ اتجمل اور تو نے کپڑے پہنا کر مجھے خوبصورت بنا دیا انسان برہنا ہوتا ہے بڑا بدی معلوم ہوتا ہے فرمایا اللہ تو نے مجھے کپڑے پہنا کر خوبصورت بنا دیا وہ اتجم ملو بھی اللہ میری ساری زندگی مجھے جمال عطا فرمایا فرمایا تم ننگے ہو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا آگے فرمایا ان نقل تختون لے لی تم رات دن گنا کرتے ہو وہ انا پھر میں بجمیا اور میں رات دن تمہیں معاف کر میں رات دن تمہیں معاف کر ورنہ میں پکڑ پہ آ جاؤں تو ایک قدم میں تمہیں چلنے نہیں دوں گا زمین پھاڑ کر اتار دوں گا آسمان کو گرا دوں گا تم پر سورج کی تپش میں تمہیں مار دوں گا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا قرآن میں اللہ اپنی نعمتوں کو جب بیان کرتا ہے وہ ان لقم پھلانا ہاں ملا ہی نسخے کو فی بتوں نے ہاں ممبئی نے اپنی نعمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے دودھ پینے والے تو بعد میں پینا ذرا ہاتھ میں ایک کپ لے اور یہ سوچ لے کہ جس بھینس کا میں دودھ پی رہا ہوں اس کا رنگ کالا ہے اور اس نے جو چارہ کھایا وہ بھی کسی اور رنگ کا ہے اور جہاں سے تو دودھ اتار رہا ہے وہاں خون ہے وہاں گوبر ہے سے تو ہے وہاں پیشاب ہے لیکن جب دودھ تیرے سامنے آ رہا ہے تو نہ بھینس کا کالا پن آنے دیا نہ چارے کا رنگ آنے دیا نہ خون کی سرخی آنے دی نہ گوبر کی بدبو آنے دی نہ پیشاب کی بدبو آنے دی صاف ستھرا سفید دودھ تجھے دیا کوئی مشین وہاں لگا ہوا نہیں تھا بغیر مشین کے ستھرا دودھ دیا اگر تو اسی پر غور کر لے تو تیرے رب کی یادیں تازہ ہو جائے اسی پر غور کر اور نعمت کبھی اللہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ان نف اختلاف اللہ رات اور دن کا آنا رات آئی پھر صبح آئی رات اور دن کا آنا اور میں نے تجھے جانور دیے وہ جانور کیا کام کر رہے ہیں کچھ تیرے بوجھ اٹھا رہے ہیں تجھے لے کر چل رہے ہیں تیرا غارت کھینچ رہے ہیں کچھ تیری کھیتی میں جوت رہے ہیں اور کچھ جانور تو وہ ہے جو تجھے راحت پہنچانے کے لیے تیرے پنجروں میں زندگی گزار دیتے نہیں گزارتے پوپت ہمارے پنجروں میں زندگی گزار دیتا مچھلیاں ہمارے گھروں میں زندگیاں گزار دیتی ہے کہا تمہارے سکون کے لیے میرے جانوروں نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی زندگی کو پورا کر دیا اور تو میرا وفادار بنے یا نہ بنے لیکن میرے جانور تیرے خلاف ورزی نہیں کریں گے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جب اس کا وفادار بنوں تو سارے جانور بھی میرے غدار بن جائیں ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم رات دن گنا کر رہے اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں فرو پھر دونوں بجمیا تو تم فص فرو نے مجھ سے معافی مانگو آگے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو تم سارے کے سارے اتقا کل پاکیزہ دل لے کر کے سب کے سب متقی بن کر کے بیٹھ جا میری خدائیت میں زیادتی نہیں ہو سکتی میں اپنی جگہ خدا خدا رہوں گا اور تم سارے بدتمیز بنو بد اخلاق بنو شرارتی بنو کفر والے بن جاؤ میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی میں اپنی جگہ خدا ہوں خدا رہوں گا آگے فرمایا ان اول حکم و آخر حکم و ان و جن حکومت تمہارے اول تمہارے آخر تمہارے انسان اور تمہارے جن سارے کے سارے آ جائیں ایک میدان میں اور سب مجھ سے مانگے لگے اور کتنا مانگے ایسی دنیا مانگے ایک ایک پوری دنیا اور میں سب کو اتنا عطا کروں اور دیتا چلا جاؤں میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اور اس کے ساتھ کتنا پانی ہوا کرتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی اللہ کہتا ہے جب میرے خزانے میں کمی نہیں ہے تو میرے بندو مجھ سے مانگو مجھ سے تعلق جو مجھ سے ربط کرو اور وہ ذات اتنی غیور اتنی غیور اتنی غیور ہے کہ ہمارے جو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ وسی اللہ صاحب بڑے عجیب و غریب اقابل میں سے گزرے ہیں ہمارے حضرت خان بھی نبر اللہ مرکزہ کے اجل بلبا میں سے تھے مولانا ابرار صاحب صاحبی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے تھی اور مولانا کو انہیں سے پہلے اجازت تھی اور مولانا کی زبان میں نے بارہا سنا مولانا فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب کو جب وزد آتا تھا جب جذب کی کیفیت ہو جاتی تھی شاہ صاحب تو یوں سر پہ ہاتھ مارتے تھے اور جس کے سر پر ہاتھ مارتے تھے اللہ اس کو ولایت نصیب کر دیتا یہ شاہ ولی اللہ صاحب وسیع اللہ صاحب کی کرامت تھی اس کو ولایت نصیب ہو جاتی ہے تو شاہ وسی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کی ذات بڑی غیور ہے بڑی غیرت مند بڑی غیرت مند بڑی غیرت مند کیسی غیرت مند فرمائے ایسی غیرت مند ایسی غیرت مند ایسی غیرت مند کہ تم نے اس کے راستے میں ایک پیسہ دیا ایک پیسہ فرمایا اس کو چین نہیں پڑے گا جب تک کہ تمہیں سو گنا نہ عطا کر دے سو گنا اور یہ تو دنیا میں دے گا آخرت کا ثواب ابھی باقی وہ اور دے گا اسی لیے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے بعد میں سفیان سوری بہت بڑے بزرگوں میں سے بڑے محدثین میں سے آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو سفیان سے پوچھا حضرت کیا گزری امام ابو حنیفہ کے ہم زمان ہے محدث کبیر ہے فقی ہے وقت ہے مفسر زمان ہے اتنی بڑی شخصیت تو کیا گزری تو سفیان سوری فرماتے ہیں کہ میں تو ارمان لے کر گیا تھا کہ حدیث پر بخش ہو جائے گی فقہ پر ہو جائے گی تفسیر پر ہو جائے گی لاکھوں حدیثیں یاد تھی ان کو لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو یوں کہا کہ سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے میں اسی پر تیری بخش کرتا ہوں اللہ کہتا ہے چھوٹے سے عمل تو میں نے پوچھا کہ وما ہی یا ربی میرے اللہ وہ چھوٹا سا عمل ہے کیا تو حضرت نے کیا فرمایا افضل شانہ نے فرمایا کہ تو ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا اور تو نے روشنائی میں قلم دبویا پہلے زمانے میں لکڑی کے قلم یوں قلم دبو کر نکالا کہ لاؤ حدیث لی اتنے میں مکھی آئی اور وہ بیٹھ گئی روشنائی پر تو نے سوچا کہ شاید مکھی پیاسی ہے چلو اس کو پی لینے دو تو دو منٹ کے لیے تو ٹھہر گیا اور جب وہ اڑ گئی تو پھر تو نے حدیث شریف کو لکھنا شروع کیا تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا تھا اسی کی بدولت میں تجھے معاف کر دیا اسی لیے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیعہ کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو یہ تو شیطان ہم کو پتی پر آتا ہے کہ ذرا چھوٹی سی نیکی راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی تو میں اٹھانے کے لیے یوں جھکا تو شیطان کہتا ہے اتلا بدا گنا چھ نہیں میں ہوں تو نہیں ملوانوں وہ مجھ کو یوں سمجھاتا ہے تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ اسی پر بخش کرنا بلکہ روایتوں میں ہے کہ اچھی تمناؤں پر بھی اللہ بخشش کر دیتا ہے اچھی تمنا ہے انسان اچھی تمنا ہو اور اس کے بعد میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جی واقعہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بخاری کے اساتذ استاذ الاستاذ بہت بڑی شخصیت جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کیا ہوا فرمایا فضل خدا بندی ہوا اعلی میں اونچا مقام ملا اعلی الین میں اونچا مقام لیکن ساتھ ساتھ فرمایا لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک لوار رہتا تھا اللہ نے اس کو بھی وہی مکان دیا جو مجھے دیا تو خواب دیکھنے والا لوہار کے مکان پر گیا اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے شوہر کے اعمال کیا تھے تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو لوہاری کا کام کرتا تھا جب لوہا پیتتا تھا تو لوہے کے پیتنے کے موقع پر اذان کی آواز آتی تھی تو وہ لوہا رکھ دیتا تھا ہتھوڑا رکھ دیتا تھا کہ اللہ کی آواز کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں اذان کی تعظیم خدا اس کو رکھ دیتا اور لوہے پر میں نے جگہ جگہ ایک بات سنائی کہ سونے نے لوہے سے پوچھا لوہے کو بھی پیتا جا رہا ہے ہتھوڑے سے اور سونے کو بھی پیتا جاتا ہے ہتھوڑی سے لوہے کی ہتھوڑی سے تو سونے نے لوہے سے پوچھا کہ مار تو مجھے بھی پڑتی ہے ہتھوڑی سے اور تجھے بھی مار پڑتی ہے ہتھوڑے سے تو اتنا چلاتا کیوں ہے بہت شور ہوتا ہے جب لوہا پیٹتے ہیں تو اتنا چلاتا کیوں ہے تو شور کیوں کرتا ہے تو لوہے نے جو جواب دیا وہ اپنے دلوں پر لکھ لو لوہے نے یوں کہا او سونا تجھے مارنے والے پرائے ہیں میرے مارنے والے اپنے لوہے پر لوہا ہی تو پڑ رہا ہے یہ بھی لوہا اور ہتھوڑا بھی لوہا ہے فرمایا تو سونا ہے تجھے ہتھوڑی سے مارا جا رہا ہے لوکھن کی تیرے مارنے والا پرایا ہے اور میرا مارنے والا اپنا ہے اپنوں سے جتنی تکلیف ہوتی ہے پرایوں سے نہیں آج ہمیں اپنوں سے تکلیف ہمیں پرایوں سے نہیں ہے ہمیں تو اپنوں سے تکلیف ہو رہی ہے اللہ کرے کہ مسلمانوں کے دل زندہ ہو جائے اور قلوب جو مردہ پڑے ہوئے ہیں وہ مردہ قلوب زندہ ہو کر مسلمانوں کی مومنوں کی ایمان کی اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والے بنے تو بہرحال عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ لوہار بھی میرے ساتھ آیا بیوی سے پوچھا تو کہا ایک تو اذان کے موقع پر ہتھوڑا رکھ دیتا تھا اور دوسرا اس کا کام یہ تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رہتے تھے بزرگ آدمی وہ رات میں اٹھ کر اپنی چھت پر چڑھ کر نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو میرا شوہر سوتا سوتا یوں کہتا تھا اے اللہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں روزی روٹی کا مسئلہ ہے کام کرنا پڑتا ہے باؤلے دیلے ہو جاتے ہیں اگر مجھے بھی فرصت ہوتی تو میں بھی اسی طرح قرآن پڑھتا جیسے عبداللہ پڑھ رہا ہے تو خواب دیکھنے والے نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ نیک تمنا ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک کو جو مقام ملا اللہ نے اس کو بھی عطا فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیک تمناؤں پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمناؤں کو اچھی بنائیں نیک بنائیں اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں اپنے دلوں کو صاف ستھرے بنائیں آپس میں اتفاق اور اتحاد اور محبت سے رہے فتنوں کے بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے بنے درگزر کرنے والے بنے دعاؤں کا اہتمام رکھے اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ امیر عطا فرما کہ جو ہمارے دین دنیا کی کفالت کرنے والا ہو ہماری دنیا ہمارے دین کو چھیننے والا نہ ہو ہمارے دینی مسائل کو لوٹنے والا نہ ہو ہمیں برباد اور تباہ کرنے والا نہ ہو اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما دعاؤں کا اہتمام کریں اللہ جل شان ہو ان باتوں پر مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الم اللہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ وسلام علا سید ولم سلیم والا علی اجمعین اللہ گناہ حکم معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما جلی کفی ظاہر باطن سغائر قبائر کو معاف فرما اے اللہ ہم وہ مجرم ہیں جن کے پاس عبادتوں کا نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے بالکل خالی ہاتھ ہیں اللہ اور جو کچھ ہے اس میں ریاکاری ہے اللہ تیری شان کے لائق کچھ نہیں تو ورا الورا تو پاکی ذات تیری ذات بہت اونچی ہے اے اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ ہم طائف میں بہنے والے میرے نبی کے مقدس خون کے وسیلے سے بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما عہد میں اے اللہ شہید ہونے والے حمزہ اور مصعب اور صحابہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما اے اللہ بغیر پانی کے طرف کر جان دینے والے حسین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اللہ مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما اتحاد عطا فرما اے اللہ ایک دوسرے کی عزت لوٹنے سے ہماری حفاظت فرما ایک دوسرے کو پامال و برباد کرنے سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو ہمارے ملک میں وہ امیر عطا فرما جو ہمارے دین کے تحفظ کرے مال کی حفاظت کرے اے اللہ مسلمانوں کے آبر و عزت کی حفاظت کرے اے اللہ غریبوں کا تعاون کرے اے اللہ معذورین کی مدد کرے اللہ ہمیں ایسے امیر کی ضرورت ہے اللہ ظالم امیروں سے ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرما پامال و برباد ہونے سے ہماری حفاظت فرما فرما الہ العالمین اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما علماء صلاح پیدا فرما دین کے دائی پیدا فرما راتوں میں رونے والے پیدا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما بے قصور قید و بن میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما الہ العالمین ہم تمام کی ضرورت ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما اللہ ہم جب تج سے بھیک مانگتے ہیں رحمتوں کی مغفرت کی تو تو یوں کہتا ہوگا تم تو غدار ہو تم نالائق ہو تم بے نمازی ہو تمہیں میں اپنی رحمت کیسے دوں میری رحمت تو ابو بکر عمر عثمان علی کو ملتی تھی صحیح ہے اللہ لیکن وہ تو سب قبر میں چلے گئے جیسے ہی ہم ہی ہے اللہ اس فتنے کے زمانے میں تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں تیرا نام تو لے رہے ہیں اے اللہ جہاں چاروں طرف بے حیائی ہے اور یانیت ہے نفس ہے شیطان ہے اللہ ظلم ہے جہاں ہمارے نام لینے پر بھی ہمیں پکڑے جاتے اللہ ایسے وقت میں بھی ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جس انداز سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا اگرچہ تیری مصلیحت ہوگی ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا ایک عورت کو کیسے کاٹا جا رہا ہے ایک بچے کو کیسے زندہ دفن کیا جا رہا ہے ایک برہے باپ کو بیٹے کے سامنے کیسے قبر میں زندہ سلایا جا رہا ہے اللہ اللہ اب امتحان نہ لے ہمارا اب امتحان نہ لے ہمارا اب امتحان تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے اے اللہ اگرچہ ہمارے اعمال گندے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اعمال کی نحوست سے ہو رہا ہے اور اگر تو نے کیا بھی تو تیرا انصاف ہے ہمیں اشکال نہیں ہے لیکن اللہ تیرا نبی بہت روئے گا تیرا نبی بہت روئے گا تیرا نبی بہت روئے گا تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہے وہ نبی تو ایک عورت نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا اس پر بھی رو پڑا تھا اس رحمت والے نبی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے دنیا کے فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت گیا ہے